اور تم میں جو مرے اور بیبیاں چھوڑیں وہ چار معاونی دس دن اپن بڑیے آپ کو روکے رہیں تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر ماخذہ ناؤ اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شر کریں اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے